اور تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کریں ان پر خاص اپنی میں کے چار مردوں کی گواہی لو پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ اللہ ان کی کچھ را نکالی